تھا تو یہ ان ان کے کا سلسلہ میں سب ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے جیسے حدیث میں آ رہا ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو تریاسی کی ہو تو انہوں نے رکانہ بن عبد یزید نے طلاق دی تھی اپنی بیوی سہیمہ کو البتہ کا طلاق بتہ دی جی۔ بتہ کسے کہتے ہیں میں بعد میں سمجھاتا ہوں اخبیر بیداری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس بارے میں وقالا اور کہا رکانا بن عبد یزید فائل ہے قالا تھا واللہ ما آردت الا واحدتا اللہ کی قسم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اللہ ما آردت الا واحدہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ وسلم فرمایا ما اردت الا اللہ کی قسم کیا آپ نے ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا کیا واقعی اللہ کی قسم تم نے ایسی ایک طلاق کی نیت کی تھی فقال ما اردت الا واحدتا رکانہ نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردتها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیا اس عورت کو سہیمہ کو الیہ شوہر کی طرح رکانا کی طرح فطلقہ ثانیت فی زمان عمرہ دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دی تھی اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دی تھی رکانا نے اپنی بیوی سہیما کو طلاق بدہ بھی دی اور قسم بھی اس بات پر قسم بھی اٹھایا کہ ایک ہی طلاق کے لیے تھی تو طلاق بتا کہتے کسے ہیں بدتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قطع کر دینا کاٹ دینا طلاق بتا یعنی اپنی بیوی کو ایسی پکی طلاق دے دینا اس سے نکاح کٹ جائے نکاح کٹ جائے ختم ہو جائے اب طلاق بٹہ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے یا طلاق بائن ہوتی ہے یا پھر تین طلاقیں ہوتی ہے یا تینوں نہیں ہوتی کیا کیا حکم ہے اس کا اس سلسلے میں دو مذاہب مذہب نمبر ایک طلاق رجی واقع ہوتی ہے نیت کو دیکھیں گے ایک کی نیت کی ایک دو تو دو تین تو تین یہ مذہب امام شافعی رحیم اللہ کا مذہب نمبر دو اس سے طلاق بائیں واقع ہوتی ہے اور نیت کو دیکھیں گے اگر ایک کی نیت کی تو ایک طلاق بائیں تین کی نیت کی تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اور یہ جو حدیث ہے حدیث یہ امام شافعی کی دلیل ہے اس میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ علیہ رسول اللہ اللہ صلی وسلم اس میں نکاح کا ذکر نہیں ہے طلاق بائن میں نکاح ہوتا ہے طلاق رجی میں نکاح نہیں ہوتا جب نکاح کا ذکر نہیں ہے تو طلاق رجی ہے اور احناف کے نزدیک اسے طلاق بائن واقع ہوتی ہے تو احناف کے نزدیک فرد علیہ رسول اللہ اللہ صلی وسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوٹایا تھا اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا کی طرف وہ نکاح کے ساتھ نکاح جدید کے ساتھ اگرچہ اس میں نکاح کا ذکر نہیں ہے لیکن نکاح ہوا تھا کیونکہ بد کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا اور نکاح کا تعلق اس وقت کٹے گا جب طلاق بائن ہوگی طلاق رجی میں تو یہ تعلق نہیں کٹے گا نکاح کا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والتلاق والرجاع سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جس کا ارادہ کرنا بھی ارادہ ہے فضل جد اور مذاق میں بھی اس کو کرنا بھی ارادہ ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں نکاح ہے طلاق ہے اور رجوع رجعت ہے حضل کہتے ہیں حضل کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے غیر موضوع لہو معنی مراد لینا جیسے مذاق اور جدن کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے موضوع اور لہو معنی مراد لینا جو جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی معنی مراد لینا اس کو جدن کہتے ہیں دونوں میں فرق یوں ہوگا جد اس لفظ کو کہیں گے کہ کوئی لفظ بولا جائے اور بولتے وقت اس لفظ سے جو حکم مرتب ہوگا وہ حکم واقع کرنا اس حکم کو واقع کرنا مقصود ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر نیت کی ارادہ تھا اور یہ لفظ موضوع لہو ہے اسی کے لیے طلاق کے لیے اس کو جدن کہتے ہیں اس لفظ سے جو حکم مرتب ہوگا اسی کا ارادہ ہے طلاق اور حضل اس کا الٹ ہے کہ اس لفظ کو بولتے وقت اس پر جو مرتب ہونے والا حکم ہے اس کے واقع کرنے کا ارادہ نہ ہو ارادہ نہیں ہے جیسے کہ انتی تعلیم تو طلاق والی ہے لیکن ارادہ نہیں ہے اس کی نیت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں حضل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جد جد ہن کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جن کا ارادہ کرنا بھی کیا ہے جد ارادہ ہے یعنی وہ واقع ہو جاتی ہے وہ حضر ہن جد اور اس کا حضل بھی کیا ہے واقع ہو جاتا ہے ارادہ ہے تو وہ تین چیزیں مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے مذاق نہ بھی کر رہا ہو تب بھی واقع ہو جاتی ہے وہ تین چیزیں نکاح ہے طلاق ہے اور رجوع ہے یہاں پر کہا کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ مذاق کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں طلاق حضل واقع ہوتی ہے یا نہیں تو مذہب نمبر ایک یہ ہے کہ واقع ہو جاتی ہزل بھی واقع ہو جاتی ہے اور طلاق جد بھی واقع ہو جاتی ہے ہزل بھی واقع ہو جاتی ہے ارادہ ہو ارادہ نہ ہو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ مذہب نمبر دو یہ ہے کہ حاضل کی طلاق واقع نہیں ہوتی جس کی نیت نہیں تھی طلاق کی یوں انت طالق نیت نہیں ہے طلاق واقع نہیں ہوگی یہ امام احمد اور امام مالک کا مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی دلیل یہ والی روایت ہے سلاسن جدن جد و جد جدن اس کے اندر طلاق کا ذکر آ گیا نکاح و طلاق و رجا اور امام ابو امام احمد امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل قرآن حکیم کی آیت ہے الطلاق طلاق کا ارادہ کرے تو طلاق کے لیے ارادے کو اللہ نے شرط قرار دیا اور حضر کی صورت میں ارادہ نہیں ہوتا پھر اس آیت کا کیا جواب ہے احناف اس کے خلاف کیوں کیوں یہ حدیث پر کیوں عمل کرتے ہیں حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس آیت کا جواب ذہن میں رکھیں ان اعظم الطلاق رکھے اللہ سمیع العلی کہ یہ آیت طلاق کے بارے میں ہے ہی نہیں اس آیت میں طلاق کا مسئلہ نہیں چل رہا اس آیت میں ایلا کا مسئلہ چل رہا ہے ایلا پر ایلا میں طلاق کے ارادے کا اعتبار ہوتا ہے بال اتفاق تمام علماء کے نزدیک طلاق کا ارادہ ہو تو پھر علا سے طلاق ہوگی ورنہ طلاق نہیں وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ لا طلاق نہیں ہے طلاق ولا عطاقہ نہیں ہے آزاد کرنا یعنی طلاق وہ طلاق معتبر نہیں ہے اور وہ آزاد کرنا معتبر نہیں ہے پھر اغلاق جو اغلاق کی صورت میں ہو اغلاق حمزہ کے کثرے کے ساتھ اکراہ کے معنی میں زبردستی پھر یہاں پہ اختلاف آ جاتا ہے علماء کا اختلاف ہو گیا یہاں پر بھی لیکن اس سے پہلے آپ اغلاق کے معنی کو سمجھیے اغلاق کے معنی کئی معنی آتے ہیں اکثر حضرات اس کا معنی تو اقراح کرتے ہیں یہ مشہور ہے لیکن اس کے اور بھی معنی آتے ہیں اس کا دوسرا معنی اغلاق کا غصہ ہے غصہ غصہ امام ابو داود نے جب اس حدیث کو ذکر کیا لا طلاق ولا فی اغلاق تو آگے امام ابو داود نے ایک جملہ ذکر کیا ہے کہ الاغلاق اغلاق فی کہ اس سے مراد غصہ ہے اور غصہ بھی ایسا غصہ کہ جس میں عقل ہوش باقی نہ رہے انسان یہ دوسرا معنی ہوا اغلاق کا اغلاق کا ایک تیسرا معنی بھی علماء نے بیان کیا کہ اغلاق کہتے ہیں جنون کو جنون تین معنی ہوں گے ایک اقرا حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ زبردستی کی طلاق اور آزاد کرنا واقع نہیں ہوتا دوسرا معنی غصہ ایسا غصہ جس میں عقل ہوش ٹھکانے نہ رہے تو ایسے غصے میں بھی طلاق اور آزاد آزادی واقع نہیں ہوتی اور تیسرا معنی جنون ہے حالت جنون میں طلاق اور آزادی واقع نہیں ہوتی اگر پہلے معنی کو لیں گے پہلے والے معنی کو لیں گے اکراہ والے معنی کو تو پھر کہا کا اختلاف ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے مکرہ کی طلاق یعنی زبردستی کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے یہ اختلاف انشاءاللہ کل آ جائے گا دلائل بھی آ جائیں گے اختلاف بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ اچھا یہ سراجی والی کلاس ہے یا ہے ہی نہیں سراجی والی کلاس یہ عالیہ اول والی کلاس ہوتی ہے کتنا ساتھی ہے عالیہ میں اچھا، اچھا۔ آپ کو معلومات ہے وہ ریکارڈنگ سنتے یا نہیں سراجی کی ریکارڈنگ سنتے ہیں یا نہیں معلومات ہیں آپ کو یا ان سے رابطہ کرنے کے گروپ میں مجھے ایڈ کر لیں اچھا۔ اگر شروع نہیں کی تو انشاءاللہ کلاس کی ترتیب بناتے ہیں سراجی کی ٹھیک ہے چلیے جی اور کوئی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ